ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ۖ ولو قالوا سمعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون قليلا کیا آپ نے اے نبی انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے بعض یہود باتوں کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا نافرمانی کی اور سن تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے اور ہماری رعایت کر لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہودیوں کی ایک قابل مذمت خصلت اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک مضموم خصلت یہ بھی ہے کہ وہ گمراہی کو ہدایت پر اختیار کرتے ہیں نبی آخر زماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں اور جو اللہ کا علم ان کے اپنے پاس ہے انہیں بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں خود اپنی کتابوں میں نبی معود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھتے ہیں لیکن تاہم اپنے مریدوں سے چڑھاوا لینے کے لالچ میں ظاہر نہیں کرتے بلکہ ساتھ ہی چاہت یہ رکھتے ہیں کہ خود مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے منکر بن جائیں ہدایت کو اور سچے علم کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب باخبر ہے وہ تمہیں ان سے ہوشیار کر رہے ہیں کہ کہیں تم ان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی حمایت کافی ہے تم یقین رکھو کہ وہ اپنی طرف جھکنے والوں کی ضرور حمایت کرتے ہیں وہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں تیسری آیت جو لفظ من سے شروع ہوئی ہے اس میں من بیان جنس کے لیے ہے جیسے فجت من الاوثان میں پھر یہودیوں کے اس فرقے کی جس تحریف کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مطلب کو بدل دیتے ہیں اور خلاف منشا تفسیر کرتے ہیں اور یہ فعل ان کا جان بوجھ کر قزدن ہوتا ہے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے افطرا پردازی کے مرتکب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر جو آپ نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم ماننے کے نہیں خیال کیجئے ان کے کفر و الحاد کو دیکھیے کہ جان کر سمجھ کر کھلے لفظوں میں ناپاک خیال کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سنیے اللہ کرے آپ نہ سنیں یا یہ مطلب کہ آپ سنیے آپ کی نہ سنی جائے لیکن پہلا مطلب زیادہ اچھا ہے یہ کہنا ان کا بطور تمسخر اور مذاق کے تھا اللہ تعالیٰ انہیں لعنت کرے اور رائنا کہتے تھے جس سے بظاہر سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری طرف کان لگائیے لیکن وہ اس لفظ سے مراد یہ لیتے تھے کہ تم بڑی رعونت والے ہو اس کا پورا مطلب یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا کی تفسیر میں سور بقرہ میں گزر چکا ہے مقصد یہ ہے کہ جو ظاہر کرتے تھے اس کے خلاف اپنی زبانوں کو موڑ کر قان آمیز لہجے میں اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے دراصل رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے بس انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان دو معنی والے الفاظ کا بولنا چھوڑ دیں اور صاف صاف کہیں کہ ہم نے سنا مانا آپ ہماری عرضی سنیے آپ ہماری طرف دیکھیے یہ کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی صاف سیدھی سچی اور مناسب بات ہے لیکن ان کے دل بھلائی سے دور ڈال دیے گئے ہیں اصل ایمان کامل طور سے ان کے دل میں جگہ ہی نہیں پاتا اس جملے کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے مطلب یہ ہے کہ نفع دینے والا ایمان ان میں نہیں ہے